بولا میں نے تو یہ اشار حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی تھی مجھے اچانک وہ دن میں یہ بات آئی کہ اشار میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیکن حقیقت میں تو یہ اشعار محمد کی اصلاح کے لیے ہیں لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی تھی حضرت والا نے کیسے کیسے اشعار ان کا نام لے کر کہے لیکن حضرت میر صاحب کیسے وفادار تھے اور کیسی فنائیت تھی کہ اگر ہم جیسا ہو تو ہم ہم تو باغی جائیں یعنی گل بدن کے عشق سے پائے شفا گل بدن کے عشق سے پائے شفا دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن کیونکہ حضرت کے جسم پہ جسم مبارک پہ بال کے تو حضرت نے امت کی نصیحت کے لیے ایسی جسموں سے دل لگانا خوبصورتی سے دل لگانا ایک دن یہ جسم جو ہے وہ گوڑا ہو جائے گا جو بال بال ہو ہو جائے گا بال بال اس کے اوپر ہو گے اب پھر کس سے دل کو بہلائیں گل بدن کے عشق سے پائے شفا دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن تو لی حسن سے ہر ایک نے دیکھتے ہی میر صاحب کا بنا جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو میں سے ہی بناتا اور بلبلوں بلوں نے چیخ ماری مچل زاب زاب مانی کو بلبلوں نے چیخ ماری مچل زاب ابھی تو بلبل بدن تھے پھول جیسا جسم تھا اب بڑھاپا آ گیا تو اب کیسا ہو گیا کہ دیکھتے ہی جو ہے وہ بھاگ جانے کو جی چاہ رہا ہے بلبلوں نے چیخ ماری مثل لذا جب سے نے کر دیا ویرا چمن یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون رہا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے شراب کے متعلق فرمایا اکبر اس محما میں نہ پڑے ہے نا شراب کی جب حرمت ہوئی حرام کیا اللہ تعالیٰ نے شراب کو تو اس وقت چونکہ نیا نیا اسلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حرام فرمایا شراب کو اول تو جو بھی اصلاح ہوئی تدریجن ہوئی آہستہ آہستہ آہستہ حرم ماتا گیا لیکن جب شراب شراب کو حرام کرنا آسان نہیں تھا ہم لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا جو نشے کا عادی ہو اس کے لیے نشہ چھوڑنا بہت تقریباً ناممکن ہوتا لیکن ایمان کی جب قوت فیض نبوت سے حاصل ہو گئی صحابہ کو پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا مگر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت حکمان سے منع فرمایا کہ پہلے تسلیم کیا کہ اس میں نفع ہے لیکن فرمایا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے نفع تو ہے لیکن نقصان ہے ایسے یہ حسن جو ہے عارضی ہے حسن تو ہے کشش بھی ہے حسن بھی ہے لیکن عارضی ہے اس سے دل لگانے والا ہمیشہ نقصان ہے ناپائیدار ہو سکتا اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو اشعار جتنے بھی اولیاء اللہ کے اشعار ہوتے ہیں اس میں پہلا مصرا تو ایسا ہوتا ہے جس میں اس لذت کو چاہے وہ عارضی ہو جس سے بھی نصیحت کرنی مطلوب ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے لیکن پہلے اس کی اس کی کشش کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ وہ اس میں کشش نہیں ورنہ کہیں گے کہ ملا خوش ہے اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں عشق محبت کا مانتا ہی نہیں ہے پہلے پہلے مصرے میں تسلیم کیا گیا دلالت کر رہا ہے کہ پہلا مصرا جو ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ حسن و عشق کی کشش کو ہم مانتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم گردانتے نہیں اس اس کے کے پیچھے نہیں بھاگتے اس کو اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ عارضی اور اس سے بڑھیا چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس سے بڑھیا کی طرف بلا رہے ہیں بتانا یہ مقصود تھا کہ رحمت اللہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر اپنے آپ کو مٹایا تھا شہر کے آگے خدا شہر سے ان کو حضرت نے اپنے اشعار میں فرمایا دیا تو میر صاحب کے پاس ہی شہر میرے تو میرت بچوں مردہ خدا دردست تو یہ میر جو ہے آپ پر مرتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں مسلے مردہ کے جیسے مردہ یعنی شیخ جب بنا لے تو اس کے ہاتھ میں مسلے مردہ کے رہے جیسے وہ کہتے بس بلا چونو چڑھا اس پہ عمل کر لیں تب تو کامیابی ملتی ہے اور اگر اس نے اگر مگر لگایا تو پھر منزل تک پہنچتا نہیں اور پھر حیران ہوتا ہے کہ اتنے برس ہو گئے ہمیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں کیا بات ہے وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم مٹاتے نہیں ہیں فنا نہیں کرتے شہر کے رائے جی، میں مردہ شدہ تو آپ کے دست مبارک پر مردے کی طرح زندہ کن یا دفن کن اے جان نازے بالکل آپ چاہے مجھے زندہ رکھیے یعنی کہ جس طرح سے چاہے اصلاح کیجیے چاہے مجھے چار ٹپٹ کیجیے چاہے محبت سے رکھیے جن تک کو ہے بالکل چاہے مجھے چمکا دیجیے چاہے مجھے بالکل مٹا دیجیے جس طرح چاہے میں بھی اس کا ان کو کیا جانے جو دیدہ اشک باری نہیں اور وہ کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں دیدہ بنے آنکھ اشک باریدہ یعنی جو آنکھ اپنے ارمانوں کے خون سے نہ روتی ہو وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے اور وہ کیا جانے جو دیدہ اشک نہیں سے جو بالدہ نہیں روز جو سیتا نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام کی دیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام کی دیدہ نہیں انجام نہیں انجام پر نظر نہیں کرتا بس وہ عارضی لذتوں میں گر کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اس ظالم میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے جو انجام کو دیکھتا نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس عارضی جیسے ہی لذت اس کو حاصل ہوئی چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے نہیں دیکھتا بس اس کو حاصل کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا بس یہ تعلیم نفس ہے اپنے پر ظلم کرنے والا روز سے جو نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام کی دیدہ نہیں عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ ثابت رہے عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ ثابت رہے پھر کیا جگ عشق سنجیدہ نہیں پھر جان کیا تیاگ دردے عشق سنجیدہ نہیں یہ ناممکن ہے وہ قابل رہے جان جگہ کیا جو عشق سنجیدہ نہیں کس کا مسرور سرور ہم واہ والے ذکر سے کس کا مسرور سرور ہم واہ والے ذکر سے کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں نہیں خوش ہے کس قدر مسرور ذکر سے چاروں طرف اگر ان کے ہاتھ بھی ہوں مصیبتیں دکھائی دے رہی ہوں طرح طرح کے مشکلات دکھائی دے رہے ہوں لیکن دل ان کا مسرور اور خوش رہتا ہے اطمینان سے رہتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں سب ہمارے محبوب حقیقی کی طرف سے آ ہیں اور وہ ہمارے ہمارے لیے بہترین نفع ہیں ہمارے ہمارے لیے مفید ترین ہیں حالات ہمارے لیے جو ہیں وہ سب مفید ترین حالات ہیں ہم اپنے بندوں پر وہ رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں سب جانتے ہیں کس کا کوئی بھی ان کے دنیا میں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کو مقصود جنہوں نے بنا لیا اور دنیا کی خاطر سے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں بس وہ جو ہے سب پریشان ہیں اور صرف وہ آدمی جو ہے وہ خوش اور مطمئن ہے جس نے اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنایا پھر جو اس کے ساتھ تعلقات والی چیزیں ہیں اگر اس نے ان کو مقصود نہیں بنایا تو بس یہ اللہ والا ہے اور یہ دنیا دار نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش اور مطمئن اور پرسکون رکھتے ہیں کوئی ان کے دنیا میں بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے مل اونر بڑے بڑے سودے کرنے والے بڑے بڑے سیٹ دنیا سے چلے گئے آج ان کو کوئی بھی نہیں جانا ان کی اولاد بھی بعض اوقات اپنے اولاد اولاد بھی جو ہے بعض اوقات باپ کا نام تو جانتی ہے لیکن دادا نام دادا جانتے نہیں کون حالانکہ انہیں کی وراثت سے وہ مالدار ہوتے لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہمارے دادا کون تھے پر دادا کون سب گمنام ہو گئے اور جو عارفین دین ہوتے ہیں اللہ والے آج تک دیکھو سینکڑوں برس چودہ سو برس تو یہ گزر گئے اور امبیا علیہ السلام اور ان کے زمانے میں کتنے اولیاء گزرتے رہے سب کو سب کا نام روشن ہے کتابوں میں سب کا نام لکھا ہوا ہے اور کتنے اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اولیاء اللہ کا سلسلہ چلتا رہا سینکڑوں سال پہلے کے جیسے مولانا رومی ہیں آج سے سات سو برس کے دیکھو آج تک ان کا نام زندہ ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آج تک ان کا نام زندہ ہے اور کتنے اقابلے ہیں ہمارے ہاں، سب کا نام زندہ ہے کیونکہ وہ اللہ پر مر کے غیر فانی ہو گئے اللہ پہ مرے تو باقی ہو گئے باقی بلّہ ہو گئے گئے گئے نام روشن کر کر مر مر کے جو والوں پر وہ نہیں اللہ کو پہچانا نہیں مرنے والوں پہ مر گئے جیم شکلوں پہ مر گیا کوئی کوئی بنگلو گاڑیوں پہ مر گیا کوئی اپنے اسٹیٹس پہ مر گیا کوئی نوکر چاکر ختم حشم شم اور کوئی وزارت کی کرسیوں پہ مر گیا کوئی کسی پہ کوئی کسی پہ کوئی اچھے کپڑوں پہ مرتا ہے کوئی اچھے میک اپ پہ مرتا ہے اس پہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے لیکن یہ حق دیدہ نہیں اس نے اللہ کو پہچانے ہی اگر اللہ کو پہچان لیتے اللہ کی ذرا بھی محبت حاصل ہوتی تو ساری چیزوں کی قیمت گر جاتی تھی وہاں سے نام روشن کر کر گئے کے حق پر مر گئے جو مرنے والوں پر وہ ہمارا نہیں جس نے خدا کو پالیا جہاں پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ دل جہاں نہیں جب سارا جہاں حاصل ہو گیا تو رحم اللہ سے بڑھ کر جہاں جیتا کون ہوگا ساری دنیا کو انہوں نے دیکھ کیا لیا بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ایک عالم کیا کئی عالم سینکڑوں عالم کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے سمجھ لو کہ ساری کائنات اس کے قلب کے کونے میں سما جاتی ہے پانیا خدا کو پانیا سارا جہاں پانیا جس نے خدا کو پانیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ دل جہاں نہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے اکیلے پڑے رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی ذات کو دیکھ لیا ہوتا ہے اتنی بڑی ذات کو پہچان لیا ہوتا ہے اور دنیا داروں پر طرز کھاتے ہیں کہ بےچارے کہاں روتے پیٹتے لٹتے پٹتے بےچارے پھر رہے اللہ کو پہچان لیں اللہ کو پالیں وہ ان پہ ترس کھاتے ہیں وہ ان پہ کھاتے ہیں <laughs> نے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے لے دل جہاں جیتا نہیں کون کہتا ہے کہ لے جہاں جیتا نہیں لذت قرب ندامت گریا وہ داری میں ہے لذت قرب ندامت گریا وہ داری میں ہے کیا جانے جو دیدا کا نہیں جو آدمی اپنے گناہوں پر استفاد نہیں کرتے اپنے آپ کو فتاوار قصوروار نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں میں کچھ ہوں بس یہ تباہ آدمی ہے یہ اللہ کے دور کو کبھی بھی نہیں پا سکتا لذتیں قربین دامت گریا گاری میں ہے اور وہ کیا جانے جدید اشتباری کا نہیں جس کو اس سے اخار کی توفیق حاصل ہو گئی جس کو اس سے اخار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں پھر نہیں جائے کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں ارے ہاں، غم کی کیا بات ہے کوشش کرو بھائی گناہ سے بچنے کی لیکن اگر گر پڑے تو استفاد کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بھائی جس کو استغفار کی انتظار کیناسل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ پکشی کا نہیں جب بارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی جب بسالت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی او کہ نامی دادی اس کی آپ نادا نہیں جان کر اپنی نگاہیں پھیر لی ساری جان کو اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہے چھوڑ دیا اس نے سب لیکن اس کو نازیدہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے اس کی بڑی ذات کو دیکھ لیا ساری کائنات کی پیدا کرنے والی ذات کو اس نے دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا اس کا اپنے اپنے قلب کی بصیرت سے مشاہدہ کر لیا جب کی حفاظت سے بصیرت مل گئی جب کی عبادت سے بصیرت مل گئی اوکے نانی اس کی آنکھ نہیں نا کے اوکے نانی اس کی آنکھ نہیں حضرت کہ جو کبھی وزیر اعظم کو دیکھا آلو چلاتے ہیں کہ وہ وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اتنی بڑی کرسی پہ تو کیا آلو چلائے گا گٹیا چیزوں کو دیکھے گا گٹیا چیز چلائے گا یعنی جو مولا والا ہے جو مولوی ہے اصل مولوی مانے مولا والا جو اللہ والا ہے وہ کبھی ان چیزوں پہ آگ نہیں لگائے گا یہ نمک چوری نہیں کرے گا نمک خرابی نہیں کرے گا جب رکھی بالت مل گئی اوکے نادی تاریخ نادیتا نہیں بند خدا برکتے کے جس کے ساتھ میں کوئی خدا اس کے اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں برکت تقوا نہیں اللہ کا فضل بخش تو اللہ کے فضل ہی سے ہوگی لیکن اس کا اس کا موجب کیا چیز بنے گی تقوا تقوا اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بخشش ہوگی تقوا سے بخشش نہیں ہوگی یہ کان کھول کر سن لو ہمارے اعمال پر بخشش نہیں کیوں ہمارے اعمال کسی بھی لائق نہیں اللہ کو ہو نمازیں کیسی روزے کیسے دن پر ہمارا کیسے گزرتا ہے لیکن اس ٹوٹی پھوٹی کوشش پر بھی اللہ کا فضل اگر مرتب ہو جائے بس فضل سے کام بن جائے گا کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے جس نے اپنے اعمال پہ نظر کی اس کو اس کی نجات مشکل میں پڑ جائے برکت تقوا تو جس کے ساتھ ہے فضل خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا اہل دل کی صحبتوں سے اللہ والوں کی صحبت سے حقیقت بھی ہو گیا حقیقت کی آنکھ کھل گئی کہ کس چیز پہ مرنا چاہیے جس چیز چھوٹنے والی ہے اس کو چھوڑ کر پائیدار چیز کو پکڑ لیا یہ عید اللہ کی صحبت سے حقیقت بھی ہو گیا حقیقت دیکھنے لگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اہل دل کی سہولتوں سے جو حقیقت کی ہوا لذت دنیا پانی کا ہو کر پیدا نہیں اہل دل کی سہولتوں سے اس کو حقیقت کھل گئی کہ یہ لذتیں عالمی ہیں اور ہمیں ایک ایک دائمی اور غیر فانی لذت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ان اللہ من المؤمنین ان کو کہوں کہ ان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو خرید دیا ہے جنت کے بدلے بس مشقت اٹھاؤ اور جنت کو پالو تو حقیقت یہ ہو گیا کہ یہ سب لذات چھوٹنے والی ہیں اور ان لذت حرام لذتوں کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر پانی اور دائمی لذات کا وعدہ کیا ہے یہ حقیقت اس پہ کھل گئی اب وہ پانی حرام لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو حقیقت معلوم ہو گئی ان پانی لذات حرام لذات بس وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اللہ کا کرم اور خاص فرض ہے بندوں پر کہ تمام نعمتوں کو حرام نہیں کیا اتنی نعمتیں بے شمار کرتے کو بے شمار نعمتیں اللہ نے کر رکھی ہیں کھاؤ پیو پہلے دل کی جو حقیقت بھی ہوا لذت دنیا پانی کا ہو کر ویتا نہیں لذت دنیا پانی کا کر ویدا نہیں روز میں چل خدا رسوا سوان کرنا پل سے اے خدا رسوا سوان کرنا پل سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی بوئی نہیں کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی بوئی نہیں روز خدا رسوا نہ کرنا فضل سے روز میں شر اے خدا رسوا کرنا بند سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں اور آخری شیر مشہور عالم شیر ہے کیسے تسلیم اور جاتے ہیں بہارے خزاں کیسے تسلیم اور جاتے ہیں بہارے خزاں وہ ٹائم ہی بہار حاصل ہو گئی اللہ کا نام لینے سے اللہ اللہ کرنے سے گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ کو راضی کرنے سے اور اس حال پر راضی ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں جو حالات بھی ہیں یہی میرے مالک نے یہی چاہا کہ میں اس حال میں رہوں اس حال میں رہنا میرے مالک کو پسند ہے بس یہ کافی ہے میرے لیے تو بس یہ بہار ہے بے خزاں اس بہار کبھی بہار اس بہار کو خزاں آئے گی ایک دفعہ جو بہار آ گئی جیسے حضرت رحمت اللہ علیہ سے حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ حضرت دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس کو دائمی رضا عطا فرما دیں ہمیشہ ہمیشہ کی رضا فرمایا کہ دائمی کی قید کیوں لگاتے ہو یہ مانگو کہ کامل رضا عطا فرما دیں اس لیے کہ ایک دفعہ کسی کو وہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں کبھی ناراض نہیں ہوتے تو کامل رضا مانگو اللہ کیسے تسلیم ہیں سارے پی تھا تصنی بڑے باتیں سارے پیچھا ستم ہو گم نے بھی افسل لو رنجیتا نہیں غم ہو گم نے بھی افسل لو رنجیتا نہیں ہم لیکن باہر جاؤ دل کے اندر داخل کیسے تسلیم مر جاسے بہارے بے خزاں دیکھا کہ مر جاسے بہارے بے خزاں ستم ہو غم میں بھی اکثر روح رنجی نہیں ستم ہو غم میں بھی اکثر روح رنجی نہیں ایک روز مکل جلدی نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام ہوگی گیتا نہیں اس قدر مسرور ہے اللہ میرے ذکر سے کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر کی مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق نہیں جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ دل جانا باننی جتوں پارک کی کافی تو حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے یہ کہنا کہ وہ بکری نہیں جب تار کی بابت سے بصیرت مل گئی ہو کے بس اس کی ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرنا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی بنا دے انجام کی بنا دے بخشیدہ بنا دے اللہ پاک ہم کو حقیقت کی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سے ہم سے راضی ہو جائے غذائے کامل اپنی نصیب دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیم و رضا نصیب رکھنا سب سے اونچا مقام ولایت کا ہے تسلیم و رضا اللہ پاک ہم سب کو نصیب رکھنا ولایت صدیقیت کے پتے امتحان کا ہاں؟ ہاں۔ اللہ ان اللہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم جنہ مال بھی مال بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تمہاری جان مال سب کے بدلے میں کیونکہ ہماری حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نفس جو کہ وہ خراب چیز ہے تو خراب چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی پاکیزہ اور دے عین سودا ہم کو خراب چیز کے بدلے میں عطا فرمایا اور آگے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اموال اموال اموال سے مطلب یہ کہ جو مال آئے سب اللہ کے راستے میں دے دیا اور خود فقیر بیٹھے ہیں فاقے سے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں جہاں جہاں موقع ہو مال خرچ کرتا رہے زکات پوری پوری دے اور صدقات و خیرات میں لگا رہے بس یہی مطلوب ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ